سبق نمبر چالیس رد کا بیان اور پہلا قاعدہ اللہ تعالیٰ سے دارائن میں عافیت کا سوال ہے اگر برسا کم ہوں اور مال زیادہ اور برسا میں کوئی اسبہ بھی موجود نہ ہو تو اب کیا کریں گے اگر کوئی اسبہ موجود ہوتا تو باقی سارا مال وہ لے جاتا مگر اسبہ نہیں ہے مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا وارث صرف دو بیٹیاں ہیں ہم نے قانون پڑھ لیا ہے کہ بیٹیاں جب دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو تہائی ملتا ہے مثلا کوئی تیس ہزار چھوڑ گیا اور وارث صرف دو بیٹیاں ہیں تو تیس ہزار کا سلوسان یعنی دو تہائی بیس ہزار ان بیٹیوں کو مل جائے گا باقی دس ہزار کا کیا کریں گے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے بارے صرف والدہ اور دو ماں شریک بھائی ہیں والدہ کا حصہ سدس بنتا ہے یعنی چھٹا اور دو ماں شریک بھائیوں کا ثلث یعنی تیسرا حصہ مثلا کل میراث تیس ہزار تھی چھٹا حصہ یعنی پانچ ہزار ماں کو مل گئے تیسرا حصہ یعنی دس ہزار ماں شریک بھائیوں کو مل گئے باقی پندرہ ہزار کا کیا کریں گے جواب یہ ہے کہ یہ باقی مال بھی انہی زویل فروز کو ان کے اصل حصے کے تناسب سے دے دیں گے اور یہ باقی مال ان میں تقسیم کرنے کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے بس اس میں یہ بات یاد رہے کہ بارہ زویل فروز میں سے خاون اور بیوی کو صرف ایک ہی بار حصہ ملتا ہے اگر میراث بچ جائے تو ان کو دوبارہ کوئی حصہ نہیں ملتا البتہ باقی تمام زویل فروز کو بچی ہوئی میراث میں سے دوبارہ حصہ مل سکتا ہے بچی ہوئی میراث کی دوبارہ تقسیم کے لیے اہل علم نے تین قاعدے مقرر فرمائے ہیں قاعدہ نمبر ایک اگر ورثاء میں خاون یا بیوی موجود نہ ہو اور باقی ذوی الفروض ایک ہی جنس یعنی ایک ہی قسم کے ہوں تو وہ اسبہ کی طرح ہو جائیں گے ہم ان کو شمار کر کے ان کے مجموعے سے مسئلہ حل کر لیں گے مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا وارث دو بیٹیاں ہوں بس اب اگر شرعی تقسیم کریں تو بیٹیوں کو دو تہائی مل جائے گا اور باقی ایک تہائی میراث بچ جائے گی چنانچہ یہاں بیٹیوں کو شمار کریں گے وہ دو ہیں تو مسئلہ دو سے حل ہوگا ساری میراث کے دو حصے کریں گے ہر بیٹی کو ایک حصہ مل جائے گا اور یوں ساری میراث تقسیم ہو جائے گی تیس ہزار میں سے ہر بیٹی کو پندرہ ہزار